سورت الدہر اب دیکھیے جس مضمون سے سورہ قیامہ ختم ہوئی تھی جوڑا وہاں سے شروع ہو رہا ہے الم یمنا سما خلق آپ نے دیکھ لیا اب دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اطا الم انسان ہین لم یپ شیم مذکورہ کیا انسان پر نہیں آیا تھا ایک وقت ایسا بھی اس دہر میں سے اس زمانے میں سے انسان نکلا ہے نا الزمے ہستی سے تو ابراہ ہے ہو باغ تو کلز میں ٹائم اس ٹائم کا بھی ایک بہت بڑا سمندر ہے اسی سے ہم ابل کر آئے ہیں اطال انسان ہی الدہر لم یقن شیم مذکورہ قابل ذکر ہی نہیں تھا وہ کوئی پسند کرتا ہے اس کو ذکر کر دو اب کیا کرے قرآن میں تو لفظ آتا ہے اس کو ہمیں ترجمہ کرنا پڑتا ہے ورنہ ظاہر بات ہے کہ آدمی پسند بھی نہیں کرتا کہ اس کو ذکر کیا جائے اس چیز سے لم یقن شیم مذکورہ وہ شے جو زبان پہ لانے کے لائق نہیں ہے اس سے پیدا کیا انا خلق من انسان امن نطفت ان شاجن ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے ملے جلے نطفے سے اب بتائیے کہ اس کو کیا سمجھا ہوگا پہلے جبکہ معلوم نہیں تھا شاج ملا جلا مرد کی طرف سے اسپرمیٹوزون آ رہا ہے ماں کی طرف سے اوبم آ رہا ہے ان دونوں کے اجتماع سے پھر وہ زائگوٹ وجود میں آتا ہے نبتلی ہے اور پھر اس کو ہم مختلف ادوار میں سے گزار رہے ہیں لطفا اور اور مضغہ ہم الٹتے پلٹتے رہے اسے یا اس کا یہ مطلب یہ بھی ہے کہ ہم نے یہ تخلیق کی ہے اسے جانچنے کے لیے پرکھنے کے لیے ابتلا کے لیے فج اللہ سمی ام بسیرا پھر ہم نے اس کو بنا دیا سننے والا دیکھنے والا انا حد نہ ہو سبیر اور پھر ہم نے اسے راہ سجھا دی فطرت کے اندر وہ راہ کی ہدایت موجود ہے ایمان ہے ہماری روح کے اندر نہ ہو سمیل ہم نے وہ راستہ دکھایا ہوا ہے اس کو اندھا بہرا نہیں بھیجا دنیا کے اندر ایک اسے ظاہری آنکھ دی ہے ایک باطنی آنکھ بھی دی ہے اسے روپ بھوکی ہے اس میں امنا ہرینا سمیر اور اس کے بعد اس کو آزادی دے دی اما شاکرم اما کپورا چاہے تو شکر گزار بن کر زندگی گزارے اور چاہے نہ شکرا ہوگا البتہ ان دونوں حالتوں میں انجام مختلف ہوگا امنا آتنا نیل کافری نہ سلاسلہ وغدال و مشاہرہ کاجروں کے لیے ہم نے تیار کر رکھی ہے زنجیریں اور توق اور دہتی ہوئی آگ اس کے برعکس ان لبرارا جشنبور مزاج ہوا کافورا ہمارے نیکوکار بندے جو ہوں گے وہ وہ پیئیں گے اس پیالے میں سے جس میں کافور کی لونی ہوگی شراب تہور اور اس میں کافور ملی ہوئی اہم یشرب و بحا عباد اللہ عفت ضرور رہا تفجیرہ اور یہ چشمہ ہوگا جس کے پاس بیٹھ کر جس کے کنارے بیٹھ کر پیئیں گے اللہ کے بندے اور وہ چشمے کو جس طرح چاہیں گے اپنے اپنے علاقوں کے اندر اس کی شاخیں نکال کر لے جائیں گے یوں پورا بن نظر وہ نظر کو پورا کرتے ہیں وہ یا نہ یومن کا نہ رہو مستفیرہ اور ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جس کا کہ شر پھیل جانے والی شخص قیامت کا دن وہ یو کام کام ہی مسکینم و یتیمم وفیرہ اور کھانا کھلاتے ہیں وہ اس کی محبت پر یا اس کی محبت کے الگ رنگ دونوں ترجمے کے اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں کھانا یا اس کھانے یا مال کی محبت کے الگ رنگ کھلاتے ہیں نفس میں تو اس کے بخل ہے شوق ہے لیکن یہ جو شوہ کے خلاف وہ کام کر رہا ہے حل چلا رہا ہے اپنے اس دل کے اندر متصدقین ان المصدقین یقین اول مصدقا وکربا قدر حسنا مسکین و یتیم و اسیرا مسکین کو یتیم کو اور اسیر کو ان مقبل وجہ اللہ یہ بھی کہتے جاتے ہیں ہم آپ کو یہ کھانا کھلا رہے ہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے لا مرید و من کم جزام و لا شکورا آپ سے ہمیں نہ کوئی بدلہ چاہیے یہاں تک کہ شکریہ دینی چاہیے ہم کو جو کام کر رہے ہیں صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اتنا نقاب میں رب جو یومن ابوسل کم تریرا ہمیں ڈر ہے اپنے رب کی طرف سے ایک ایسے دن کا کہ جس کی اداسی جو ہے وہ بڑی سختی ہوگی کم تریرا ابوسن کم تریرا کہتے کسی شخص کو جس کے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ آتی نہ ہو منہ سے کم تریرا ہے وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن کسی کے چہرے پر مسکراہٹ نظر نہیں آئے گی وہ واقع اللہ سر ازال کریوم تو اس دن کے شر سے اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو بچا لے گا وہ کروں وہ و سرورا اور ان کو ملاقات کرا دے گا ان کے لیے تو اب جو وہاں پر استقبال کرنے والی ہوگی سرو سازگی اور سرور اور مسرت بجلا ہوں بے ماں صبر اور بدلا دے گا انہیں ان کے صبر کا جو انہوں نے صبر کیا دنیا میں حلال پر اتفاق کی اپنے فرائض ادا کیے چاہے فاتے آ گئے چاہے جان دینی پڑ گئی تو اس کے ان صبر کے بدلے میں انہیں ملے گا جنت رہنے کے لیے حریر ریشم پوشاک کے لیے پہننے کے لیے مستقی نفیہ اگر رائے بیٹھے ہوئے ہوں گے اس میں تختوں کے اوپر لا یراؤ نفیحہ شمسم بلازم حریرا نہیں دیکھیں گے اس میں کوئی سختی نہ دھوپ کی اور نہ ٹھل کی جب بہت سخت سردی جن میں کم کمی تاری ہو جائے دھوپ جو ہے سخت تیز گرم یہ شکل ہوگی نہیں بہت دل موسم ہر وقت بدانیت یتن یعنی ضلع لوہا اور اس کے جو سائے ہیں وہ ان کے اوپر پھیلے ہوئے ہوں گے جھکے ہوئے ہوں گے بس قطوف ہوا تصویر اور درختوں کے جو خوشے ہوں گے پھلوں کے وہ بھی نیچے کی طرف ڈٹکے ہوئے ہوں گے وہ یہ کاف والے ہوں گے منفرت واقعات کا قواری را اور ان پر گردش میں ہوں گے لوگ جو بھی ان کے خادم ہوں گے وہ ایسے برتن لے کے چاندی کے ہوں گے اور ایسے آپ کھوڑے یا کف کہ جو شیشے کے بنے ہوں گے لیکن یہ شیشہ شیشہ نہیں ہوگا قواریرہ منفر چاندی یہ ایسی ہوگی کہ جس کے تھرو آپ دیکھ سکیں وہ چاندی جو ہے ہوگی چاندی لیکن شیشے کے بارے قواریرہ کواری منفل بندروہا تقریرہ جس کو کہ بڑے اس کے پیمانے اور باپ بنا کر رکھے گئے ہیں ان لوگوں نے بنا دیے بھائی اس پور افیہ کاشن کا جو پلائے جائیں گے اس میں وہ جام کہ جس میں ملونی ہوگی سوف کی این الہا تسما سلسبیلا یہ بھی ایک چشمہ ہوگا جنت میں جس کا نام ہے سلسبیل بھائی والے ہیں ملدان المخلدوں اور ان پر ہر وقت گردش میں رہیں گے ان کے وہ لڑکے وہ چھوکرے وہ ان کے بوائز ان کے خادم جو ہمیشہ اسی عمر کے اسی شکل میں رہیں گے اظہار آئے تو ہم حسین تو ہم لو لوہم منصورا اور وہ بھی جب تم انہیں دیکھو گے محسوس کرو گے کہ جیسے یہ تو لو لوہن موتی ہے بکھرے ہوئے وہ بھی دیہات خوبصورت ہوں گے بیدار آیا تھا سما رہا تھا نئیمہ محبوب کبھی را جہاں بھی دیکھو گے وہی دیکھو گے کہ نعمتیں ہی نعمتیں ہیں اور بڑی بادشاہی ہے جو اللہ نے دے دی ہے اپنے ان بندوں کو سند سن ان کے اوپر ہوں گے کپڑے باریک ریشم کے سبز و سبزرک اور گاڑھے تھے نیچے کے جسم کے لیے گاڑھا لباس اور اوپر کے لیے باریک لباس اہل اثار رمن فضا انہیں کنجر پہنائے جائیں گے چالی کے وہ سکا رب ہوں شراب تہور آؤ پلائے گا انہیں ان کا پروردگار پاک مشروب شراب جو پاک ہو ان نہ اور کہا جائے گا یہ آپ لوگوں کا بدلہ ہے مکان سا یقم مشکورا اور یقیناً آپ کی جد و جہد آپ کی بھاگ دوڑ دنیا میں جو آپ نے کی اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے وہ سفل ہوئی مقبول ہو گئی اس لیے آپ کو یہ چیزیں بدلے میں ملی لے کر قرآن تنزیلا اے نبی ہم نے آپ پر اس قرآن کو اتارا ہے بطرز تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے لے حکم رب کا بس انتظار کیجیے اپنے رب کے فیصلے کا یعنی آپ جلدی نہ کیجیے وہاں اس کے مقابلے میں آ گیا ولا تو لیے تاج لتا جلبی نہ قرآن ہم نے اسے بطور تنظیل ہی ناوی کرنا ہے تو آپ ذرا انتظار کیا کیجیے ربی کا ولا سوتے نن ہوں آسمن اور کفورا اور یہ جو کشاکش اب شروع ہو رہی ہے اس میں بھی آپ کو بہت صبر کرنا پڑے گا نہ صرف قرآن کے لیے صبر کرنا پڑے گا ان تمام اس سارے کشاکش میں لیکن یہ کہ آپ کسی گناہ گار اور ناشکرے کی بات سنیے ہی نہ ان کی باتوں پر دھیان نہ دیجیے وقت کو اس مرمبے کا بک رکھا ہوا سیدھا اور اپنے رب کے نام کی مالا جپا کیجیے صبح شام وہ الرح فسٹ رات کے ایک حصے میں اس کے لیے سجدہ کیا کیجیے وہ سب ہو لین اور رات کے بڑے حصے میں تصویر کیجیے یہ وہی حکم چلا رہا ہے ابھی ابتدائی دور کا ہے کیونکہ ابتدائی دور میں تو یہ نمازیں پنج وقتہ نہیں تھے سارا معاملہ رات ہی کا تھا سورہ مزمل سے چلا آ رہا ہے معاملہ کم اللہ خلیلہ جس ابن ہو وقت حسین علیہ ورت قرآن ترکیلا تو لہل طویلا بعد میں جب پنج وقتہ نماز کا نظام آ گیا اب اس کو مختصر کر کے تحجد اور وہ بھی سب کے لیے نہیں وہ بھی حضور کے لیے فرمایا نا تلک مبن اللہ حجب میں ہی نافلہ تلق حضور کے لیے تو وہ بھی منزلہ فرض تھی لیکن باقی لوگوں کے لیے نفل ہے وہ جو چاہے کرے لیکن حضور کے لیے بھی وہ نفل جو ہے وہ فرض کے حکم ہے یعنی نفلی فرض ہے وہ اضافی فرض ہے کہ باقی سب نماز فرض ہیں ہی ایک اضافی فرض ہے آپ کے لیے نافلہ تعلق باقی سب کے لیے وہ نفل ہے ان اولا یحبون العاجلتا و یذرون وراءهم یوما ثقيلا یہ لوگ اصل میں دنیا کو محبت دنیا سے محبت کرتے ہیں دیکھیے وہی مضمون آ گیا جو سورہ قیامہ میں کلا بل تحبون العاجلتا و تذرون الاخرہ وجوه یومئذ ناظرۃ الى ربها ناظرہ تو ان اولا یحبون العاجلۃ و یذرون وراءهم یوما ثقيلا یہ محبت کرتے ہیں عاجلہ سے اس نقد زندگی سے فوری زندگی کو اور تھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے پیچھے ایک بڑا بھاری دن آنے والا قیامت کا دن اس کا تصور نکالا ہوا ہے یومن جدال الدان سیبا اسبا امن فتح المدی وڑا یومن سقیرہ جو ان کے پیچھے بھاری دن ہے نہنو خلق لاہم وسلح اسلحم ہم نے ہی ان کو تخلیق فرمایا اور ان کے جوڑ خوب مضبوط باندھے گئے بلدا بدلنا ہم صالحم تبدیلا جب چاہیں گے ان جیسے اور لے آئیں گے ان کو بدل کر اس ربت ہے کہ جس سے دلیل یہ ملتی ہے کہ جب باس بادل موت ہوگا تو ہم جیسے ہمارا جسم ہے ویسا ہی جسم ہمیں دیا جائے گا باقی وہ مفہوم بھی اس لوگ نکالتے ہیں کہ اللہ چاہے تو کسی ایک قوم کو ہٹائے دوسری کو لے آئے لیکن میرے نزدیک کیونکہ تخلیق کے ساتھ ہے یہ اس لیے نہ و خلق نہ ہوں اور شدل نہ افرا ہوں پہلے جو ہم نے بنایا ان کے جوڑ بند ہم نے مضبوط کیے ہیں وہ سینا بدلنا ہوں تبدیلا ایسے ہی اور بنائیں ان نہ آ رہی تذکرہ یقیناً یہ تو ایک یاد دہانی ہے نصیحت ہے فمر شاہ تفظا رب گئی سبیلا تو جو چاہے اپنے رب کی طرف اپنے پرور نگار کی طرف راستہ اختیار کر لے سلوک اللہ کی طرف سلوک سیر الا اللہ اللہ کی طرف آگے بڑھنا تقرب اللہ سیر الا اللہ سلوک اللہ مختلف اصطلاحات وما تشاون اللہ نشا اللہ اور تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے ان اللہ کا علیم الحکیمہ یقین اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا ہے کمال حکمت والا یوز من یشا فی رحمت ہی وہ داخل کرے گا اپنی رحمت میں جس کو چاہے گا اب اس میں یشاؤ کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے جو چاہے گا کے داخل ہو یعنی جو ہم نے سورہ بنی صاحب میں پڑھا تھا وہ من کانا الآخر تھا وہ من اراد الآخر تھا مسالحہ یہ وہ مومن جس شخص نے آخرت کو اپنا اصل مقصود بنا لیا اور اس کے لیے محنت کی ویسی جیسی کہ اس کے لیے محنت کی جانی چاہیے اور وہ مومن ہو تو اولا کا کارنسوئی ہو ان کی صحیح اور جوہد جو ہے اللہ کے یہاں قبول ہوگی تو دونوں اس سے ترجمے ہو سکتے ہیں اللہ چاہے تو ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی کام ہو چاہے اس دنیا کا ہو آخرت کا ہو ان دونوں مشیتوں کے ملنے سے ہوتا ہے میں نے چاہا کہ اس شے کو اٹھاؤں اللہ کا عظم ہوا تو میں اٹھا سکتا ہوں ورنہ نہیں تو کوئی کام بھی ہم نہیں کر سکتے میں نے آپ سے کیا تھا اہل سنت کے ہاں ہمارے اعمال بھی مخلوق ہیں اللہ کے اللہ خلق وما تعملون اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تمہارے عمل ہیں ان کو بھی پیدا اللہ کرتا ہم قاصد اعمال ہیں اپنے نیت اور ارادے کی وجہ سے لیکن خالق اعمال اللہ ہی ہے وما تشاؤنا اللہ اللہ اللہ ان کان علیم الحکیمہ من فی رحمتی علیما باقی رہ گئے ظالم گناہگار مشرق ان کے لیے تو اس نے خوب تیار کیا ہوا ہے بہت ہی دردناک المناک ناک تکلیف دہ عذاب اللہ آئز نام ذالک اللہ اجرنا نام ذالک ربنا تقبل منا انك کا السميع تم وتب علينا کا انت الریم بارک اللہ علی وف القرآن عظیم و نفا ویات وزی کی حکیم